جناب عمر بن شعیب اپنے والد سے وہ اپنے دادا یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ جلب ہے اور نہ جنب اور ان کے مالوں کی زکات ان کے گھروں ہی پر وصول کی جائے سننے ابو داود حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو اکانوے